حضرت مولانا عبد الشکور صاحب چکوال نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اجمعین دروشی پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پوری قیادت کو خصوصاً خواجہ صاحب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت پھٹکار تباہی بربادی ذلت اور خواری دوسری حدیث پڑھی بخاری شریف کا کتاب الایمان ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو روایتیں لے کر آئے پہلی روایت میں نے تلاوت کی اور دوسری آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے اور بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت رکھے الحمد للہ سما الحمد للہ پاکستان کے مسلمانوں نے اور آج آپ حضرات نے اس علاقے میں اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر دیا ہے اور توہین آمیز فلم جو یہود و نصارہ نے جاری کی پاکستان کے چپے چپے بلکہ دیہاتوں کے اندر بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا گیا بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہمارے قائد قائد علماء حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور قومی اسمبلی کے ممبر جناب حضرت مولانا عطار رحمان صاحب تشریف فرما ہے اسی قومی اسمبلی کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس کا تعاقب کرتی رہتی ہے چکوال کا شیطان ایاد امیر بھی موجود ہے جس کو بیس ستمبر کو حضرت پیر عدیز الرحمان صاحب ہمارے بزرگ دوسری سائٹ پر تھے اس امریکہ کے کنجر خانے میں جانے کے لیے تاکہ یاداشت پیش کی جائے سرینا ہوٹل والی سائڈ ہم لوگ تھے اکیس تاریخ کو چکوال کے اندر اس کنجر ایم این اے کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے جوتا نکال کے کہا کہ نواز شریف تجھے بھی اور تیرے ٹکٹ ہولڈر ایاز امیر کو یہ میرا جوتا دکھا رہا ہوں کہ مولانا تشریف فرما ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی اس سے بات کرنا کہ اس نے ہڑتال سے قبل جیو پر دنیا چینل پر کامران کے سامنے یہ کہا کہ حضور کی توہین کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب موجود ہیں کہ دس سال سے یہ کالم لکھتا رہتا ہے دو ہزار دو میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس نے کالم لکھا تھا جنگ میں آج اس اجلاس کی وسادت سے میں جنگ اخبار کو کہتا ہوں خبریں کو کہتا ہوں دان کو کہتا ہوں کہ یہ ملعون ہمارا نمائندہ نہیں ہے یہ امریکہ کا نمائندہ ہے یہ اس اس کا ایجنٹ ہے اس کے کالم شائع کرنے پر پابندی لگائی جائے اور امریکہ نے اب خصوصی طور پر جب چکوال کے عوام نے ہڑتال کی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اس کو ووٹ دینے پر ہم توبہ کرتے ہیں تو مولانا تا رحمان صاحب اب امریکہ کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے کہ یہ آیاد امیر ہمارا کام قومی اسمبلی کے اندر کر رہا ہے رمشا مسیح کے حق میں کالم لکھا اور دو ہزار دو کے الیکشن میں اس نے کالم لکھا تھا نعوذ باللہ ہم جو امریکہ میں بیٹھا ہے بےمان اس کی بات تو کرتے ہیں حضرت مولانا تارمان صاحب ہم آپ کے پیچھے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سے للکاریے اس نے کالم لکھا تھا کہ میری گلی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بلا کہے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا اور اگر مجھے غصہ آیا تو ایس ایچ او کو غصہ نہیں آنا چاہیے اور اگر ایس ایچ او بھی پاگل نکلا تو جج کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے حضور علیہ السلام والسلام پر ایک عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے میں نے اس وقت کہا کہ اچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو میں تمہارا جو باپ جو قتل ہوا تھا جس کا کان کاٹا گیا تھا جس کا ناک کاٹا گیا تھا جس کی پیشاب کی جگہ بھی دی گئی تھی تڑپ تڑپ کے وہ وہ بھی بھی تھا مردار ہوا میں میں نے کہا کہتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی کنجر تھا وہ بھی کتے کا بچہ تھا تو بھی کتے کا بچہ ہے تو بھی کافر ہے تو بھی ملعون ہے میں ابھی تین تقریریں کر کے گھر نہیں پہنچا تھا اس نے کہا تھا میرا راستہ چھوڑو پھر یہ الیکشن ہارا اور اس نے کہا کہ چکوال کے مولوی صاحب جس کی زبان کلاشن کوف کی طرح چلتی ہے میرے کفر کے فتوے دیتا تھا میرے تین ہزار ووٹ کم ہے لہذا ہم اس اجلاس کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہیں امریکہ کہیں انہیں ووٹ دیں گے انہیں ووٹ دیں گے اگر اس جماعت کا سربراہ ٹکٹ دے تو میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے ملک ابرار ایم این اے کو پنڈی بھی کہا کہ پھر ہم مسلم لیگ نون کے تمام M N A M P A کی مخالفت کریں گے امریکہ کی مانو گے تم ایسے حضرت مولانا فوز الرحمان صاحب نے ایک میٹنگ میں فرمایا تھا کہ کچھ این جی اوز ایسے ایم این اے کل بھی بات ہو رہی تھی اسلام آباد اجلاس میں ماشاءاللہ اجلاس دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی حافظ حسین صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ اجلاس نہیں ہو رہا میں پریشان کہ اللہ اکبر لیکن آج دیکھ کر خوشی ہوئی مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیرونی طاقتیں کچھ لوگوں کو منتخب کرتی ہیں تاکہ ان کے ایجنڈے کو قومی اسمبلی کے اندر پورا کیا جائے میرے بھائیوں اپنے اپنے حلقوں میں امریکہ نوازوں کو اور امریکہ کے ایجنٹوں کو جو ان کے منصوبوں کو پورا کریں انتخابات آ رہے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیے اور جس طرح ہمارے خان فرما رہے تھے انہیں میں بتا دیتا بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلیمان شیطان تاثیر سے عبرت حاصل کرو نہیں عبرت حاصل کرو گے اپنے باپ سے عبرت حاصل کرو تم بھی اسی کی طرح کسی کتے کی طرح مارے جاؤ